و تمام امبیا مثلاۃ سلام پر خصوصاً آخری نبی خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کرامی پر جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے سارے لوگوں کے لیے رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اللہ صلی علی محمد وعلى علی محمد وبارک وسلم حاضرین جمعہ و پردہ نشین خواتین اسلام آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مکتب کی اہمیت اور ضرورت مکتب یہ دراصل وہ درسگاہ گاہ ہے وہ تعلیم گاہ ہے جہاں پر بچوں کی تعلیم و تربیت کا ابتدائی نظم اور بندوبست ہوتا ہے یہ مکتب یقیناً دین اسلام کی بقا اور ایمان و اسلام کے تحفظ کے مراکز ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت میں مکتب بہت اہم رول پلے کرتا ہے اور ایک معنوں میں ریڑھ کی ہڈی اس کی حیثیت ہے ماں کی گود کے بعد جو دوسری درسگاہ ایک بچے کو میسر آتی ہے وہ یہی مکتب کی تعلیم و تربیت کا نظم و بندوبست ہے مدد حاضری اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس مکتب کی اہمیت کو سمجھیں اس کی ضرورت کو سمجھیں اور پھر اس کے قیام کی کوششوں میں لگے رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین معزز حضرین مکتب کی جو اہمیت ہے وہ مختلف ناحیوں سے ہمارے سامنے اجاگر ہوتی ہے سب سے پہلی بات یہ کہ اس مکتب میں جو علم دیا جاتا ہے جو تعلیم ہوتی ہے اس کا جو حکم ہے وہ فرض عین کا ہے یعنی اس مکتب میں فرض عین علم بچوں کو دیا جاتا ہے فرض عین علم کیا ہے وہ علم یا علم کی وہ مقدار جو ہر مسلمان کو حاصل کرنا ضروری اور فرض ہے یہ مکتب انہی تعلیم کا یا اسی علم کو بچوں کو سکھاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم مسلم دین کے علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے ضروری ہے مرد ہو یا عورت بچے ہوں نوجوان ہوں بولے ہوں اگر دین کی جو تعلیم حاصل کرنا ہے وہ تمام کے لیے یکساں ضروری ہے واجب ہے تو اس مکتب میں اسی علم کو بچوں کو دیا جاتا ہے تو جس طرح یہ علم اہمیت کا حامل ہے اسی طرح مکتب کی اہمیت بھی ہمارے سامنے ظاہر ہونا چاہیے اور یقینی بات ہے کہ ان مکتب میں یا ان مقاصد میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ قرآن مجید کو ہی تلاوت ہے صحیح اسلامی عقیدہ ہے آداب ہے اخلاق ہیں ارکان اسلام ہیں ارکان ایمان ہیں دعائیں ہیں الغرض دین کی وہ بنیادی تعلیم ہے جو ہر مسلمان کو یاد رکھنا جاننا ضروری ہے اور اس بات کی گواہی ہم میں کا ہر شخص دے گا کہ مکتب کے مرحلے میں جو دعائیں ہم نے سیکھی جو نماز ہم نے سیکھی جو اچھے اخلاق اور اچھی عادتیں ہم نے سیکھی آج بھی انہی کا اثر ہماری زندگیوں میں نظر آتا ہے آج بھی ہماری اکثر دعائیں ہماری اکثر نماز کا جو طریقہ ہے یہ وہی طریقہ ہے جو ہم نے مکتب کے مرحلے میں سیکھا ہے جانا ہے یہ یقیناً مقصد کی اہمیت کی طرف مجھے آپ کو مائل کرتی ہے یہ بات کہ فرض عین علم جو ہر مسلمان کو حاصل ہونا چاہیے ان مکاتب کے ذریعے تمام مسلمان بچوں کو یہی علم دینے کی کوشش کی جاتی ہے مقصد کی اہمیت کا دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ ماں کی گو جیسے میں نے بتلایا بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے لیکن اگر آج ہم اپنے معاشرے پر تھوڑا سا معاشرے کا جائزہ لیں تھوڑا سا ہم سروے کریں تو ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہوگا کہ ماں جو رول پلے کرنا تھا جو کردار پلے کرنا تھا بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بچے کو اسلام سے متعارف کرانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کرانے اور اللہ رب العالمین کی پہچان اور اللہ رب العالمین کی عظمت کو ان کے دلوں میں جو ڈالنے کی بات ہے وہ آج اکثر رہا ہے اللہ ماشاء اللہ آج بھی ایسے الحمد موجود ہیں جہاں پر والدین بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ فکر مند ہوتے ہیں اور گھر ہی میں اس کا انتظام وہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکتوں سے نوازے اور اللہ تعالیٰ دیگر تمام لوگوں کو بھی اپنے گھروں میں تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو الغرض موضوع خاندین جی اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ والدین کا جو ذمہ داری تھی یا ایوہ الذین آمنو ہو انفسکم و اہلیکم نارا اے اہل ایمان اے ایمان والوں تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی تم جہنم سے بچاؤ یہ ہم نے سے حد فرض کی یہ ذمہ داری ہے اور ایسا نہیں کہ کرے تو بھی چلے گا نہیں تو بھی نہیں بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے یہ اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں اور اپنے اہل خانہ کو اپنے اہل عیال کو ہم جہنم سے بچانے کی ہم کوشش کریں لیکن چونکہ والدین اکثر اعتبار سے اس ذمہ داری کو کما حقہ وہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو ایسی صورت میں مکتب والدین کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے بہت نے خوبی تیار ہے یعنی والدین کی جو ذمہ داری تھی اسلام کو متعارف کرانا اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ رب العالمین کی پہچان کرانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بچوں کو آگاہ کرانا اور آداب اسلامی سے بچوں بچوں کو متعارف کرانا ہے یہ تمام ذمہ داری جو والدین کی تھی اور جو اگر وہ کما حقم ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو مکتب الحمد للہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے نیک خوبی تیار ہے اسی لیے ماں کی گونج جو درزگاہ ہے بچے کی پہلی اس کے بعد وہ دوسری اہم درزگاہ جو ایک بچے کی ہوتی ہے وہ یہی مکتب کی تعلیم و تربیت ہے اور مدد حاضرین یہ بات مجھے اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ والدین اپنے بچوں کو جو چیزیں دے کر جاتے ہیں چاہے وہ مال و دولت ہو چاہے وہ شہرت ہو چاہے وہ جائیداد ہو یا پھر کوئی بھی چیز ہو ان تمام عارضی چیزوں کے بنسبت بچوں کو دینی تربیت یا دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنا یہ ماں باپ کا اولین فریضہ ہے اور بچوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے اس معنوں میں کہ آپ کے چلے جانے کے بعد بھی یہ تعلیم و تربیت بچوں کی ہر ہمیشہ دنیا میں جب تک ہو رہی ہے یہ تعلیم و تربیت انہیں کام آئے گی اور مرنے کے بعد بھی آپ کو ان ثواب جاریہ کے طور پر ان کا جو اجر و ثواب ہے والدین کو بھی ملتا رہے گا لہذا ضروری ہے کہ ہم ان مکتب کی اہمیت کو سمجھیں تیسری اہم اور بنیادی بات جو کہ مکتب کی اہمیت کو ہمارے سامنے اجاگر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مکتب کا جو مرحلہ ہے جو سیز ہے بچوں کی تعلیم اور تربیت کرنے کا یہ صحیح عمر ہے صحیح بنیاد ڈالنے کا یعنی یہاں پر اگر بچوں کی بنیاد مستحکم ہو گئی مضبوط ہو گئی تو آگے چل کر اس کے اوپر جو جو عمارت عمارت ہے ہے ہے آپ کو بنانا بننے والی وہ یقیناً سیدھی ہوگی مستحکم اور مضبوط ہوگی اگر یہاں پر بچپن ہی میں اگر بنیادیں صحیح طور سے مستحکم نہیں ہے فنڈامنٹل اگر صحیح طور پر بچوں کو معلوم نہیں ہے تو اس کے بعد کتنی بڑی عمارت ہم بنانا چاہیں یہ بس ہمارا خواب ہو سکتی ہیں حقیقت میں ہم اس کا تصور ہرگز نہیں لگا سکتے اس کا تصور ہم کر نہیں سکتے ضروری ہے کہ یہ جو مکتب کی تعلیم ہے وہ صحیح عمر میں صحیح بنیاد ڈالنے کا کام کرتی ہے اس عمر میں اگر بچہ توحید سے آشنا ہو جائے تو پھر مرد دم تک وہ شرک کی طرف کبھی بھی نہیں جائے گا اس عمر میں اگر بچہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے میں بسا لے سنتوں کی محبت کو اپنے ذہن و دماغ میں اگر وہ بٹھا لے تو پھر ساتھ میں حیات وہ بلاد و خرافات کی طرف ہرگز نہیں جائے گا اس عمر میں اگر بچہ دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہو جائے دینی تعلیم اور دین کی جو عظمت ہے اور دین کی جو بنیادی تعلیم ہے اگر اس کے دل میں اس کے ذہن میں مضبوط ہو جائے تو اس کے بعد بچہ الحمدللہ قادم حیات دین کی عظمت کو سمجھنے والا ہوگا اس کے بعد چاہے وہ ارتداد کی لہر ہو بد اخلاقی کی لہر ہو کوئی بھی چیز اس بچے کو متاثر کرنے والی نہیں ہوگی اسی لیے شاعر نے کہا مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے اب تک مجھ پر نہیں ہوتا اثر کسی اور کا یعنی مکتب کے دور میں بچپن میں جو مجھے تعلیم مل گئی جو مجھے علم مل گیا دین کی جو بنیادی باتیں میں نے سیکھ لی اس کے بعد معاشرے کے اندر عمر کے کسی بھی مرحلے میں کوئی بھی طوفان آ جائے کچھ بھی آ جائے میری یہ بنیادیں ہلنے والی نہیں ہیں معذرت حضرت کتاب و سنت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ شدت کا احساس ہوگا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں اس کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے مثال کے طور پر سورہ لقمان آپ لے لیں سورہ لقمان کی آیت نمبر بارہ سے اگر ہم پڑھنا شروع کریں تو لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو جو نصیحت کر رہے ہیں جو وصیت کر رہے ہیں وہ سارا صفحہ ہمارے سامنے ہے یا ان شرک لظلم عظیم ابتدا عقیدے کی تعلیم صحیح اسلامی عقیدہ جو بنیاد مضبوط ہونا ہے کہہ رہے بچے شرک کبھی نہیں کرنا شرک سب سے بڑا ظلم ہے سب سے بڑی زیادتی ہے اگر ہم خالق کو اللہ رب العالمین کو نہ پہچانے اور اللہ رب العالمین کو اس کا حق اگر ہم نہ ادا کریں تو ہم اس دنیا کے سب سے بڑے ظالم ہیں اور اس کے بعد بہت سارے اخلاق کی تعلیم سر میں ہمیں ملے گی اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے حدیث میں عبداللہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تعلیم دی کہ یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجده تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ و اذا استعنت فاستعن باللہ اے بچے میں تمہیں اہم باتیں سکھلانے جا رہا ہوں تھوڑا سا ہوشیار ہو جاؤ آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور کہا تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا تمہیں ڈر نے خوف کھانے کی بات تمہارے ذہن میں دماغ میں آنا ہی نہیں چاہیے اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والے ہو اور جب تم اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کرنے والے ہو جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے اس کو اپنانے والے ہو اور جن باتوں سے روک دیا ہے اس سے رک جانے والے ہوں تو تجدید و تجاہت اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہارے شامل حال ہوگی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگی اور جب کبھی مانگنے کی ضرورت پڑ جائے کسی چیز کے تم حاجت محسوس کرو ضرورت محسوس کرو تو یاد رکھو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مانگنا مدد بھی طلب کرنا ہے صرف اور صرف مدد اللہ العالمین سے مانگنا یاد رکھو دنیا یہ ساری دنیا بھی اگر مل جائے تمہیں تھوڑا سا بھی فائدہ پہنچانا چاہے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کچھ فائدہ پہنچانے والی نہیں اور ساری دنیا مل کر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھنا چاہے تو پھر کائنات کی کوئی چیز تمہیں نقصان پہنچانے والی نہیں ہے مطلب حاضرین یہ دین کی ایسی بنیادی باتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بچپن ہی میں سکھلا دیا یہ بچپن کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ نقش کل حجر کی طریقے سے ہوتی ہے یعنی ایک مرتبہ بچے کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ دینے والا اللہ رب العالمین ہی ہے تو پھر ساتھ میں حیات وہ صرف اور اگر بچہ ایک مرتبہ ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ دین پر کہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ سب سے اچھا طریقہ وہ دین اسلام کا طریقہ ہے تو پھر زندگی کے کسی بھی مرحلے میں وہ دین اسلام سے ہٹنے یا اس سے روگردانی کرنے کی وہ کبھی کوشش بھی نہیں کرے گا اس کی طرف اس کا ذہن بھی نہیں جائے گا صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور کا ٹکڑا اٹھائے اور اپنے منہ میں ڈال لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کھجور کو ٹوٹنے کا حکم دیا اور کہا کہ اما شعر کا ان نقل الطلقہ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ہم صدقہ کا ہم صدقہ نہیں کھاتے یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح بنو ہاشم پر صدقے کا مال کھانا حرام کیا تمہیں یہ نہیں معلوم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے بچے کو بھی حلال و حرام کی تمیز نہیں سے سکھلا دی یہی عمر ہے حلال و حرام کی تمیز کو سیکھنے کا ایک مرتبہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دکان پہ موجود ہیں حضرت عمر بن علی سلم رضی اللہ تعالیٰ جو چھوٹے سے بچے ہیں اب جب وہ کھانا کھانے کے لیے جب جا رہے ہیں تو جس طرح بچوں کا مزاج ہوتا ہے بچوں کی طبیعت ہوتی ہے جو اچھی چیز دیتی وہاں اپنا ہاتھ ڈالے ان کا ہاتھ بھی اسی طرح سہنے یہاں وہاں گم رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اور کہا کہ سب اللہ اے میرے بچے پہلے اللہ رب العالمین کا نام لو بسم اللہ کہو اس کے بعد کھاؤ اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ جو تمہارے سامنے ہے اس کو تم کھاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا اور اس عمر کی تعلیم کا یہ اثر رہا کہ عمر بن ابی سلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما زال تلك طعمت بعد حیات زندگی بھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے نصیب کی تھی کھانے کے سلسلے میں جو آداب مجھے بتلائے تھے وہی آداب دادم حیات میری زندگی کے ساتھ رہے میں ہمیشہ کھانا اسی طرح میں کھاتا رہا یہ اہمیت ہوتی ہے بچپن میں تعلیم دے دینے کی اسی لیے کہا گیا کہ صحیح بنیاد اگر بچپن میں پڑ جائے ان مکاتب کے ذریعے یا والدین کے ذریعے تو یقیناً وہ بچہ بڑے ہو کر نوجوان ہو کر یقیناً وہ دین پر قائم و قائم رہنے والا ہوگا اور دین کو لوگوں تک آگے بڑھانے والا ہوگا اور ایسی نسل آئے گی جو شعوری طور پر شعوری طور پر دین پر عمل پیرا ہوگی اور دین کی اہمیت کو سمجھنے والی ہوگی رسمی طور پر نہیں شعوری طور پر ان مقاصد کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے بھی لگتا ہے لوگ اسلامی عقیدے کے خلاف لوگوں کو یا بچوں کو اپنے عقائد سکھلانے سکھلانا چاہتے ہیں زور زبردستی کرتے ہوئے یا کسی بھی انداز سے ان کے اخلاق کو بگاڑنا چاہتے ہیں ان کے کردار کو مت کرنا چاہتے ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو بھانپیں اور اخلاقی کا جو عام رواج جو چل پڑا ہے اور ارتداد کا جو لہر آئی ہے ارتداد کی یا جو آیا ہے اس سے اگر مشورات کو مقابلہ کرنا ہے تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ اور سب سے پریکٹیکل طریقہ یہ ہے کہ ہم مکتب کی تعلیم کو اہمیت دیں جب تک ہمارے نزدیک مکتب کی تعلیم کی اہمیت نہیں ہوگی جب تک ہم مکتب کی تعلیم کو اہمیت نہیں دیں گے تب تک ہم اس بات کی امید نہیں کر سکتے کہ آنے والی جو نسلیں ہیں یا آنے والی جو ہماری قوم ہے وہ دین پر قائم رہنے والی ہوگی ہم اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے اور ہم میں ہر شخص کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی فکر تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک ابراہیم علیہ السلام نے جب کابر اللہ کی تعمیر کی تو اس کے بعد انہوں نے بہت ساری دعائیں کی ہر نیک کام کرنے کے بعد ہر اچھے کام کرنے کے بعد اللہ العالمین نے دعاؤں کے مواقع رکھے ہیں کہ ان اچھے کام کے بعد نیکی کرنے کے بعد انسان کو دعائیں کرنی چاہیے چنانچہ انہوں نے دعائیں کی اور سب سے پہلے دعا یہ کی کہ اللہ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ اس میں اخلاص عطا فرما اور اس کام کو قبول فرما لے اس کے بعد انہوں نے دعائیں اس میں یہ بھی تھی کہ اللہ ہمیں ہمیشہ فرما بردار بنانا اور صرف اس حد تک نہیں صرف ہماری اپنی فکر نہیں بلکہ انہوں نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ اے میرے فرمتگار اے ہمارے فرمتگار آنے والی ایسی نسلوں کو تو بھی پیدا پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو جو اطاعت گزار ہو یعنی آنے والی نسلوں کی فکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں جن کا پورا خاندانی توہی پرست ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی جو مرتے وقت یا استعداد کے موقع پر جو اپنے بچوں کو جو انہوں نے سوال کیا تھا ماں تعبدون من بعدی اے میرے بچوں بتلاؤ تم کس کی عبادت کرو گے تم کس کے ماننے والے ہو گے تم کس کی اطاعت کرنے والے ہو گے تمام بچوں نے جواب دیا تھا کہ نعبد الہ و الہ آبائنا کہ ہم اپنے معبود کے ہمارے پروردگار کی اسی طرح آپ کے اور ہمارے آبا و اجداد کے جو جو معبود برحق ہے یعنی اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کرنے والے ہوں گے موضوع حاضرین ان ماحول کو دیکھ کر یا ان چیزوں کو دیکھ کر مجھے آپ کو یہ فکر رائے ہونی چاہیے کہ ہمارے آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا ان کے دین کی کیا گارنٹی ہوگی ان کے ایمان کی حفاظت کی ہم کیا گارنٹی دے سکتے ہیں یہ فکر مجھے بھی ہونی چاہیے اور اس امت کے ہر فرد کو ہونی چاہیے تو لہٰذا اس فکر کو صحیح رخ دینے کا یا اس کو پریکٹیکل طور پر اس کی فکر مندی کا اظہار کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم مکتب کی تعلیم کو اہمیت دیں ہم مکتب کو اہمیت دیں اور مکتب میں جو تعلیم پڑھائی جا رہی ہے سکھائی جا رہی ہے اس کو ہم اہمیت دیں یقیناً ایک مرتبہ بچہ یہاں پر صحیح باتیں سیکھ جائے یقیناً اس کا اثر و تعطیل حیات اپنی زندگی میں دیکھے گا حاصل عام طور سے ایک اشار یہ پیدا ہوتا ہے کہ الحمد للہ آج اگر ہم دیکھیں تو اسکول اسلامک اسکول کھل رہے ہیں تو کیا یہ اسلامک اسکول مکتب کا بدل ہو سکتے ہیں یعنی والدین ان اسلامی اسکولس میں بچوں کو ڈال دیں اور پھر اپنی دینی بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں کیا لوگ بے فکر ہو جا سکتے ہیں تو ایسی ہر بات نہیں ہے سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو اسلامی اسکولس ہے ان کی جو تعداد ہے وہ بہت ہی کم ہے ایک یا دو فیصد ہوگی دوسرے اسکولوں کے مطابق دوسرے اسکولوں کا اگر مقابلہ کیا جائے تو یقیناً اسلامی اسکولس کی جو تعداد ہے وہ بہت ہی کم ہمیں نظر آتی ہے ہمیں نظر آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان اسکولس میں تعلیم دلانے کا جو خرچہ تمام مسلمانوں کو جو اٹھانا ہے یا پھر والدین کے اوپر جو خرچہ پڑتا ہے وہ یقیناً بہت زیادہ ہے اور امت کا اکثر یا امت کے اکثر لوگ ان خرچوں کو برداشت کرنے سے خاطر تو لہٰذا ان کے پاس اگر ہم تمام کے پاس جو ایک واحد حل رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کے قیام کے لیے کوشش کریں یا جہاں پر مقاصد اسلامیہ قائم ہیں تو پھر ان کو کیسے ہم اچھا بنا سکتے ہیں یا اس کو کیسے کارگر ہم بنا سکتے ہیں اس کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے ہم اسلامی اسکول کی کوئی یہاں پر ایسی بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ اسلامی اسکول نہیں ہونا چاہیے لیکن صورت حال جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ صورت حال یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ بنائے گئے تھے بہت کم ہی ایسے اسکولس ہوں گے جو اپنے مقاصد میں وہ کامیاب ہوں گے ورنہ تو بہت سارے لوگ انہیں کی تعلیم کو لے کر بہت زیادہ والدین پریشان رہتے ہیں تو لہٰذا ان کا ایک ہی حل یہ ہے کہ وہ پہلے تو والدین اپنے گھر میں فکر کریں اور ساتھ ہی ساتھ مکتب میں بچوں کو تعلیم دینے کا یہ لوگ بندوبست کریں حاضرین ہمیں کا ہر شخص یہ ہدف مقرر کرنا چاہیے اس بات کو طے کر لینا چاہیے کہ مسلم معاشرے کا کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو مکتب کی تعلیم سے محروم رہ جائے یعنی ہمیں کا ہمارے فیملیز کا یا ہمارے خاندان کا ہمارے اس محلے کا ہمارے بستی کا ہر بچہ مقصد کی تعلیم ضرور حاصل کرے اسی لیے علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جس طرح مکتب میں فرض عین تعلیم دی جاتی ہے اسی طرح ہر مسلمان کو اسی مکتب سے گزرنا یا اس میں تعلیم حاصل کرنا بھی فرض عین ہے یعنی ایسا فرض کی نہیں ہے کہ تھوڑے لوگ مکتب میں پڑھ لے رہے ہیں تو سارے امت پر سے یہ فریضہ ہٹ گیا ایسا نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان پر یہ فریضہ ہے یہ واجب ہے اس اس پر پر یہ فرض ہے کہ وہ مکتب کی تعلیم کو اہمیت ہے اور ساتھ ہی ساتھ مکسر کی تعلیم کے سلسلے میں وہ تمام کے تمام لوگوں کو اس ناحیت میں بھی مند ہونا چاہیے کہ یہ مکتب کے جو ذمہ دار ہوں وہ یقیناً فرض شناخت ہو جو اساتذہ بھی ہوں وہ مجبور مقصد کی تعلیم دینے والے نہیں ہوں بلکہ وہ فرض صنعت ہوں مقصد کی تعلیم کی اہمیت انہیں معلوم ہو اور پھر ایک نصاب تعلیم اور پاکستان والدین کا تعاون ایسے ہو کہ جب یہ سارے لوگ مل جائیں گے کہ مقصد کے ذمہ داران ہیں اساتذہ ہیں والدین ہیں اور محنتی طلبہ ہیں اور جب یہ سارے لوگ مل جائیں گے تو یقیناً آنے والی نسلوں کے دین کی بقا کی اور ان کے ایمان کے تحفظ کی زمانت اور آپ دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مکتب کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کے قیام کے لیے کوشش کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے توحید کو سمجھنے اور پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے سنتوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے سنتوں کی پابندی کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ العالمین ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے اللہ العالمین ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے ان کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین والدین کو ایسی اتنی ہمت دے اور اتنا حوصلہ دے اور اتنی توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح ایمانوں میں تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنے والے ہوں آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین